پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنی بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک منادنی ندا کی ایک قافلہ وال بے شک تم چور ہو